پڑھیے بسم ربک لذیح خلق آپ نے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون سے اقرا آپ پڑھیے اور رب کل اکرم آپ کا رب بہت کریم ہے بہت مہربان ہے اللہ زی علم بالقلم وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا علم الانسان عالم یا عالم اور انسان کو سکھایا وہ کچھ جو نہیں جانتا تھا کیوں نہیں بلا شبہ انسان بعض انسان سرکش ہوتے ہیں ارآ حسط وہ اپنے آپ کو بڑا بے پرواہ سمجھتا ہے ان الا رب کا رجا بلا شبہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہوگا ارعیت الزی انہا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک نیک بندے کو جب وہ نماز پڑھے نماز سے منع کرتا ہے ارعیت انکان ان کا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ تو ہدایت پر ہے اور دوسروں کو بھی تقوی کی نیکی کی باتیں بتاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کیا دیکھا اس شخص کو جو حق کی تکذیب کرتا ہے حق سے منہ موڑتا ہے علم یا علم بے ان اللہ یرا کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کیوں نہیں لم ین اگر یہ شخص باز نہ آیا سرکش تو اس کو ضرور بضرور ہم پکڑیں گے پیشانی سے اور پیشانی بھی اس کی وہ جھوٹی اور گنگار ہے وہ بے شک بلا لے پھر اپنی پارٹی کو ہم بھی بلا لیں گے از زبان یا فرشتوں کو کیوں نہیں اے نبی آپ اس طرح کے لوگوں کی بات نہ ماننا اور سجدے کرتے رہیں اللہ کا قرب حاصل کریں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد انض اللہ فی لت القدر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لئی القدر میں اور آپ کو کیا خبر لیلت القدر کی کیا فضیلت ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر رات ہے اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں ہر طرح کا معاملہ لے کر آتے ہیں سلامتی کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ معاملہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے ہم نے جو تلاوت سنی ہے یہ سورہ علق ہے اور جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان سب کے اوپر ایک سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے قرآن مجید کی نزول میں سب سے پہلی صورت ہے سورہ جس کو علق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن سے ہی نیک اور ایک باحیا شخص تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کی نبوت سے پہلے ہی جو بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو حجر اسود رکھنے کے بارے میں تنازع ہو گیا تھا تو پھر ان کو یہ سوچ آئی کہ جو شخص حرم میں کل صبح پہلے داخل ہوگا وہی ہمارا فیصلہ کرے گا اتفاق سے صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئی آپ اس وقت نبی نہیں تھے سب نے اتفاق کیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ میری چادر پر حجر اسود رکھ دو اور سارے سردار جو ہے چادر کا حصہ پکڑ لیں جب قریب پہنچایا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عظیم شریف انسان معاشرے میں مشہور تھے کہ جب آپ صبح آئے تو سارے متفق ہو کہ بے شک جو یہ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے اور اللہ تعالیٰ ہر نبی کو جس کو بھی نبی بنانا ہوتا ہے نبوت چالیس سال کے بعد اکثر انبیاء کو عطا کی گئی تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ ان کو معصوم پیدا کرتا ہے ان سے کوئی گناہ کوئی خلاف اولا کوئی ظلم زیادتی کوئی ایسی چیز سرزاد نہیں ہوتی کیونکہ اس شخص نے نمونہ بننا ہوتا ہے تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ تو ہمارے ساتھ یوں کھیلتے تھے یوں کرتے تھے یوں اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چالیس سال کے جب آپ قریب پہنچے تو دل چاہتا تھا خلوت نشینی پر تو پھر سوچا کہ میرا دادا جو ہے عبد المطلب وہ جبل نور جس کو غار ہرا کہتے ہیں اس میں جاتے تھے اور چلہ کشی کرتے تھے تو وہ جگہ مناسب ہے میں بھی وہیں جاؤں گا وہ اتنا اونچا نہیں ہے بس ہمارے جیسا جو سست چال والا بندہ ہے وہ بھی پونے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے بچے تو جلدی دوڑ کے پہنچ جاتے ہیں عجیب نظام یہ ہے کہ جب اس جبل نور پر اس غار میں بندہ پہنچتا ہے تو سامنے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے اس کے اندر ایک سوراخ ہے ادھر بیٹھے نا قبلہ رخ ہو کے نفل پڑھتے ہیں یا دیکھیں سامنے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے تو وہ اس ذکر اذکار میں زیادہ جان پڑ جاتی ہے کہ بیت اللہ بھی نظر آ رہا ہے اور ذکر اذکار بھی ہے اور خلوت نشینی بھی ہے اور یوں بعض رات میں جو نیکی میں اونچے مقام رکھتے ہیں ان حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ غار حرا میں اگر اقرا بسم رب کلّہ جی یہ پہلی والی پانچ ایتے جو ہیں ان کا زیادہ ورد کیا جائے تو روحانیت نصیب ہوتی ہے چونکہ وہی اثرات ہیں نا اور سب سے پہلی وہی ہے جس جگہ میں بھی جو نیکی کی جائے وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے اب دیکھو نا گھر میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب اور محلے کی مسجد میں پچیس ستائیس نمازوں کا اور جامع مسجد میں آ کے پانچ سو نمازوں کا ثواب ایک نماز کیوں وہ جگہ جتنے ساتھی ہوں گے زیادہ ذکر و اذکار تلاوت اس میں زیادہ برکت آتی ہے یہی بات مسجد حرام میں ایک لاکھ کا ثواب تو جو جبل نور ہے اور غار حرا اس کی برکت سے انکار نہیں کیا جا سکتا بے شک عرب اتنے بڑے بڑے بورڈ لگا کے نا جی جب وہاں بندہ اوپر چڑھتا ہے نا راستے میں انہوں نے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی حدیث سے ثابت نہیں فلان ثابت نہیں بھائی اتنی بات تو ثابت ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چلہ کشی کرتے تھے اور یہیں پر ہی آپ کو نبی بنایا گیا اور پہلی وہی بھی یہیں آئی یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے نا اور جہاں بزرگ اللہ والے بیٹھے ہیں وہاں برکت ہوتی ہے تو جہاں امام المبیا بیٹھے ہوں وہاں برکت نہیں ہے تو بہرحال ایک یہ الگ بات ہے کہ وہاں جا کے پتھروں کو سجدہ کرنے لگ جائے ان کو چومنے لگ جائے ان کو مشکل کشا سمجھے یہ غلط بات ہے لیکن رہی بات اس اس جگہ کی برکت کا انکار نہیں ہے تو بعض میں جو بتا رہا تھا کہ بعض صوفیہ نے یہ بات لکھی ہے اور تجربہ بھی اس طرح ہے کہ اقرب رب جی خلق یہ پانچ ایتوں کا وہاں ورد زیادہ کرے رش بہت ہوتا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد دو نفل پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس رش میں تو ادھر ہو جا تو ادھر ہو جا جوں اس تصویریں میں ہی لگے رہتے ہیں لوگ بھائی یوں تصویریں اس طرح فضول عبادت گاہوں میں بھی یہی نظام ہے ان جگہوں کی تصویریں ویسی نیٹ کے اوپر ماشاء اللہ ہمارے تصویر کے مقابلے میں بہت خوبصورت ملتی ہیں اپنی عبادت کو خراب نہیں کرنا چاہیے تو زیادہ ورد کرے ان شاء اللہ اس کا فائدہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں چاہا کہ خلوت نشینی اختیار کروں ابھی نبی نہیں بنائے گئے اور چند دنوں کا کھانا ساتھ لے جاتے اور اس جبل کو منتخب کیا کہ وہیں دادا عبد المطلب بھی خلوت نشینی کے لیے جایا کرتے تھے اور وہ جگہ ہی اس طرح کی بنی ہوئی ہے چند دن کے کھانے کے بعد پھر تشریف لے آتے کبھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ خود بھی چلی جاتی میں نے بتایا اتنا مشکل غار نہیں ہے بمقابل غار سور کے جس جو تین دن آپ وہاں رہے تھے ہجرت وہ مشکل ہے وہ تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچ جاتی تھیں وغیرہ کبھی کھانا لے کر بے دیر ہو گئی تین دن کا کھانا لے گئے تھے اور چند دن تین دن سے اوپر ہو گئے ہیں وغیرہ چند دن کی بعض رات نے مہینہ لکھا بعض رات نے چالیس دن لکھے بعض نے اس سے زیادہ لکھے بعض نے مہینہ رمضان کا لکھا بعض نے دوسرے مہینے بھی لکھے ہیں کہ جو آپ نے وہاں چلکشی کی ہے تو اس میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ ایتیں آپ کو بتائی ہیں کہ آپ پڑھیں بس صرف شروع میں تو یہ کہہ رہے تھے اقرا اقرا اقرا لیکن آپ نہیں پڑھ رہے تھے آپ نے بتایا مع بقارے مان بقارے میں تو پڑھا لکھا نہیں علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک تختی سامنے کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام اور آپ کو فرماتے تھے کہ آپ پڑھیں اس پر کیا لکھا ہے تو آپ نے فرمایا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں تو پھر انہوں نے دبوچا جو جبرائیل علیہ السلام نے سینے کے ساتھ لگا کے دبایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اتنا زور سے دبایا گیا ممکن ہے وہ ایک نورانی مخلوق کا کوئی علوم القاع کیے جا رہے ہیں سینے کے ساتھ اور اس طرح بہرحال صلاحیت پیدا کی گئی اور یوں ہوا پھر جب انہوں نے کہا نا اقرب اسم رب کا خلق اللہ کے نام سے پڑھیے پہلے پہلے آگے آگے وہ پڑھتے تھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یہ پانچ ایتیں ہیں اقرا بسم رب الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا رب میں اس دن بتا رہا تھا کہ ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب مکتوبی ہے ترتیب نزولی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے صورت نازل ہوئی سورہ علق پھر اس کے بعد سورہ مدثر پھر اس کے بعد سورہ مزمل پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پھر اس کے بعد یہ تو ترتیب نزولی ہے اور ترتیب مکتوبی وہ ہے کہ جیسے اللہ نے ہر صورت کے نزول کے ساتھ بتا کے بھیجا کہ اس صورت کو فلانی صورت کے بعد لکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین بئی مکہ مکرمہ میں بھی تھے اور مدینہ منورہ میں اور کافی صحابہ کرام کاتبین بئی تھے کافی صحابہ کرام کاتبین بئی تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ جس وقت بھی وہی کا نزول ہو تو ایک دو ہی صحابی اگر کاتبین وہی ہوں تو وہ موجود نہ ہوں تو ایک مسئلہ ہی درپیش نہ ہو جائے اس لیے کافی اور جو لکھا جاتا تھا لکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ کر دیا جاتا تھا جو اس وقت کے لحاظ سے اوراق زیادہ با اعتماد اور تا دیر رہنے کے لیے مشہور تھے وہ چمڑے کے اوراق تھے چمڑے کے چمڑے کی دباغت اس انداز میں کی جاتی تھی اور وہ بہت نفیس طریقے سے اس کے اوپر وہ وہی لکھی جاتی تھی اور پھر آپ بتاتے تھے کہ یہ جو چند آئے ہیں وہ فلانی صورت کے بعد لکھیں یہ صورت فلانی صورت کے بعد لکھیں اور پھر اسی ترتیب کے مطابق حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے جمع کرایا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو روایت حفظ پہ جمع کرایا جمع تو ابو بکر کے زمانے میں ہوا پھر اس کے بعد حضرت عمر کے فاروق میں کے جدت آئی اس لیے حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن مجید کا کا نسخہ تھا پھر حضرت عثمان غنی میں فتوحات تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بہت ہو گئی تھیں تو مختلف عربوں میں مختلف زبانیں جیسے آپ خود دیکھیں کہ اس پہاڑی کے پرلی طرف بولنے کا لہجہ اور ہے ادھر بولنے کا لہجہ اور ہے مری میں جاؤ تو کچھ اور ہے تو اسی طریقے سے عرب لغت بھی مختلف تھی جو اس وقت سات لغت مشہور تھی بنو تمیم وغیرہ بنو حجاز اس طریقے سے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ پڑھنے میں اختلاف ہو رہا ہے کوئی ساتھی کہتا ہے یہ صحیح ہے کوئی کہتا ہے یہ کراط صحیح ہے تو انہوں نے روایت حفظ ایک روایت کے اوپر قرآن مجید کو لکھوایا اور باقی ابئی ابی کعب اور دوسرے حضرات لوگوں کو پڑھاتے تھے جن کو آپ نے سنا ہوگا صب اکرات یوں یہ وہی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ضم اس طرح کی بات کہی ہے کہ مجھے چادر اڑاؤ طبیعت خراب ہو رہی ہے اور پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے باتیں سنی تو کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول معلوم ہوتے ہیں باتیں سن کر آپ نے دعوت نہیں دی آپ تو اللہ کے رسول معلوم ہوتے ہیں اور آپ پریشان نہ ہوں آپ کو واللہ اللہ ہے لاقزی کلّہ ابن ان کا تسل الرحمہ و تحمل الکل و تقرر و ضعیف وطین و الحق اشد و کا رسول اللہ آپ سے لرحمی کرنے والے ہیں بہت خندہ پیشانی والے ہیں مہمانوں کا خیال کرتے ہیں ضعیفوں کا خیال کرتے ہیں بے سہاروں کا سہارا بن جاتے ہیں آپ کو ایسے بندے کو اللہ رسوا نہیں کرتا اور میں تو گواہی دیتی ہوں کہ یہ باتیں رسول کی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں میں آپ پر ایمان کی گواہی دیتی ہوں یہ بات آپ نے ابھی اعلان نہیں کیا اب یہاں پر دیکھو کہ بڑی عمر کی خاتون اگر سمجھدار ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ آپ یہ چالیس سال کی ہیں نا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس چالیس سال کے ہیں اور وہ جو ہے اس وقت چالیس سال کی عمر میں ان کی شاد شادی ہوئی آپ کی پچیس سال وہ پچپن سال تقریباً پچپن ستاون سال کی عمر میں ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور لوگ کہتے ہیں جی بڑی عمر کی وہ نہیں ہونی چاہیے تو یوں ہے تو اولاد نہیں ہوتی تو یہاں تو ساری اولاد ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں صرف ایک بیٹا آپ کا ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہے جو آپ کو والد کی طرف سے ایک ملی تھی باندھی یہ مصر کے علاقے کی تھی قبطی خاندان فرعون کا شمار ہوتا ہے اس میں سے بہرحال تو پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملے پڑھے ہیں نا واللہ لا یخزیک اللہ ابدن امام بخاری نے پہلی حدیث میں پہلی حدیث میں باب و بدل وہی میں حضرت خدیجہ کے الفاظ کو نقل کیا ہے اور پھر یہ ورقہ بن نوفل کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئیں وہ بہت بوڑھے تھے ان کے چچا زاد حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے بلکہ یقین ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور کاش کہ میں اس وقت زندہ اور طاقتور ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی تو میں ساتھ دیتا تو آپ حیران ہو گئے کہ مجھے مجھے میری قوم نکال دے گی جو میری شرافت حیا صداقت و امانت کی گواہیاں دیتی ہے وہ مجھے نکال دیں گے تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ایسا ہی ہوا ہے ہر کسی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا وہ پھر فوت ہو گئے تھے لیکن ان کی ان باتوں کی وجہ سے علماء سیر نے لکھا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل گویا کے ایمان والوں میں داخل ہو چکے تھے کہ آپ کو مدد و نصرت کی وہ تھے تو ادھر کے ہی اور مشرقین مکہ میں سے تھے لیکن وہ سفر پہ کہیں گئے تو ان کو عیسائی مذہب پسند آیا وہ پھر اس وقت کے لحاظ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تھے وہ نصرانی تھے عیسائی مذہب پر تھے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں اور ایمان بھی لایا پھر چند دن وہی بند ہوئی پھر اس کے بعد سورہ مزمل وغیرہ وہ نازل ہوئی یہ اس میں بات ہوئی ہے اقرب اسم رب کلزی خلق خلق الانسان من علق اے نبی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے آپ پڑھیے آپ کا رب بہت مکرم ہے اور وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم دیا سب سے پہلے قلم تو اللہ نے بنائی جس کا نون والقلم قلم و میں ہم بات کر چکے ہیں تقدیر کو جو لکھتی ہے دوسری قلم وہ دی گئی فرشتوں کو جو اللہ کے احکامات کو لکھتے ہیں یا کرام کاتبین لکھتے ہیں تیسری قلم وہ ہے جو انسان کو اللہ نے علم سکھانے کے لیے بعض رات نے حضرت آدم علیہ السلام لکھے ہیں بعض رات نے حضرت ادریس علیہ السلام لکھے ہیں کہ ان کو اللہ نے قلم کے ساتھ لکھنے کا علم عطا کیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہری اعتبار سے اب تک تو امی رکھا تھا اور اس علاقے کے لوگ بھی بہت امی تھے تھوڑا بہت کاروبار ان کا شام کے ساتھ تھا ادھر تھا دور ادھر کچھ پڑھے لکھے ہوتے تھے یہ علاقے سے کٹے ہوئے لوگ تھے یہ حجاز کے اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے کون اپنے بچے کو دور بھیجتا اور کچھ پڑھانے کے لیے بھیجتا اس لیے بس یوں ہی نظام تھا بس یہ سمجھتے تھے ہمارے پاس اللہ کا گھر ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے بس نظام چل رہا ہے اور واقعتاً وہ خیال بھی کرتے تھے حاجیوں کا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس زمانے کا کافر اور مشرق وہ حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے اور گھروں میں رہائش مفت دیتے تھے اور آج دیکھ لو بہرحال تو وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے کسی کا شاگرد نہیں بنایا ایک تو احترام کی لحاظ سے بھی بات تھی کہ کل کوئی کہہ سکتا تھا یہ جو نبی ہے یہ تو میرا شاگرد ہے اس نے مجھ سے لکھنا سیکھا ہے وغیرہ اور اگلی بات یہ ہے معجزے کے لحاظ سے کہ ایک شخص نے ابھی تک کچھ سیکھا نہیں ہے کچھ نہیں کیا اور یکدم چالیس سال کے بعد وہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے کہ عقلیں شش در رہ جاتی ہیں اور جب قصائد لٹائے گئے لٹکائے گئے آتینہ کل کوثر جب لے تو وہ ساروں نے اپنے قصیدے اتار لیے اور لکھ دیا محاذا کلام البشر انسانی کلام نہیں اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ کچھ ما کن تدری مل کتاب و ولاکن جالنا ہو نور الحدی بگھی من نشا ہو میں نے اے نبی آپ نہیں سیدھے ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے پڑھنا نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو اپنے خصوصی علم عطا کیا کہ روشنی کے آپ سراج منیر بن گئے لوگوں کو رہبر و رہنمائی کر رہے ہیں تو بہرحال قلم کے لحاظ سے علم دیا اور پھر صلح حدیبیہ میں ہم بات کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مٹانا چاہ رہے تھے محمد الرسول اللہ کا لفظ آپ نے فرمایا بھی ہے کہ کوئی بات نہیں حضرت علی نے کہا نہیں میں نہیں مٹاتا ہوں تو آپ نے خود کہا کہ نہیں مانتے چلو محمد بن عبداللہ لکھ دو اور بسم اللہ تعالیٰ لکھ دو جیسے یہ کہتے ہیں ویسے لکھ دو اصول ہے نا کہ بعض جگہوں میں جو ہے الامر فوق الادب ادب ہوتا ہے الامر و الادب ادب ادب تو یہ تھا کہ نبی کے ہوتے ہوئے ابو بکر نماز نہ پڑھاتے لیکن حکم ہوا عائشہ کو جاؤ اپنے ابو کو کہو نماز پڑھائے تو امر مقدم ہو گیا ادب نیچے دب گیا اور یہاں پر ادب مقدم ہے الادب فوق الامر امر تو یہ ہوا علی مٹا دو نام کوئی بات نہیں یہ عارضی بات ہے لیکن الت میں عارضی طور پر بھی آپ کے نام سے رسول اللہ نہیں مٹا سکتا یہاں ادب مقدم ہو کہ آپ ناراض نہیں ہوئے ٹھیک ہے وہ ایک عشق ہے اور محبت کی بات ہے آپ نے خود ترتیب دے دی تو علامہ بالقلم آپ جانتے تھے بعد میں تو اللہ نے عطا کر دیا تھا پر آپ کے مقابلے میں کچھ لوگ یہاں جو اگلی ایتے ہیں کہ وہ وہ شخص نماز پڑھنے سے روکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا ہے ہم اس کو پکڑیں گے پیشانی سے پکڑیں گے یوں گھسیٹیں گے یوں کریں گے یہ آیات ابو جہل کے بارے میں ہیں کہ آپ نفلی نماز وغیرہ حرم میں جا کے پڑھتے تو یہ لوگ تنگ کرتے تھے کبھی سیٹیاں بجاتے کبھی کیا آپ سمجھتے ہی ہیں نیک لوگوں کو کیسے تنگ کیا جاتا ہے اور اس وقت تو وہ صرف ایک ہی تھے اوجری تک پھینک دی تھی عورت فاطمہ بھی چھوٹی تھی وہ اوجری اٹھا ہی نہیں سکتی تھی جب آپ کے اوپر گرائی گئی اور یہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے بہرحال ان کے ساتھ پھر وہی حشر ہوا جو ہونا تھا اللہ کی مدد تو شامل حال ہوتی ہے بس تھوڑا امتحان ہوتا ہے اس کے بعد دوسری صورت سورہ قدر شروع ہوتی ہے جو فی للۃ القدر کے ہم نے قرآن مجید للۃ القدر میں نازل کیا قرآن مجید کے نزول کے بارے میں دو سیگے آئے ہیں نہزل نہ ذکر ہم نے قرآن کو نازل کیا نزل نہ اور ایک انزلناو ہم نے نازل کیا انزلناو کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ اکٹھا پورا نازل کیا یہ انزلناو کا مطلب ہوتا ہے اور نزلنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا جتنا جتنا ضرورت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پہ نازل کیا نزل اعلیٰ قلبک اے نبی قرآن مجید نازل کیا ہم نے تیرے دل پر وہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تو انزلنا پورا نزلنا تھوڑا تھوڑا لہلت القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں اور صرف اسی امت کو یہ للت القدر عطا کی گئی آپ نے کسی مجاہد کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اس کی ایک ہزار مہینے سے زیادہ وہ رات کو عبادت کرتا رہا دن کو جہاد کرتا رہا تو صحابہ متشوش ہو گئے تو ہم تو اتنا اونچا پھر نہیں حاصل کر سکتے پہلی امتوں کی تو بہت عمریں تھیں تو اس پر یہ نازل ہوئی یہ صورت کہ اے نبی آپ کی امت کو میں ایک رات دے رہا ہوں جو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس سال میں ایک رات عبادت کرے ایک ہزار یعنی تراسی سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہوگا اور ایک بندے کو کتنی اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال اس نے چلو سٹھ للت القدر تو نہیں بیس تیس بھی اگر ہاں عبادت کی تو پھر بھی اللہ مقام عطا کرے گا اور فرمایا کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے ان کے پاس جھنڈا بھی ہوتا ہے یہ جبل طور پہ بھی جاتے ہیں اور بیت المقدس پہ بھی جاتے ہیں پھر مسجد حرام میں جاتے ہیں پھر تقریر کرتے ہیں پھر صاحب فرشتوں کو کہتے ہیں پوری دنیا میں پھیل جاؤ جہاں لیلت القدر میں کوئی عبادت کر رہا ہے اس کو سلامتی کی مغفرت کی رحمت کی دعا دے دو بس وہ اللہ کا ایک نظام ہے وہ اس طریقے سے حاضری لگتی ہے اور صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے اللہ سمجھ نصیف